تازہ ہو جاتی ہیں آج کی یہ مجلس اسی سلسلے کی کڑی ہے نبی علیہ السلام اسلام کو اللہ رب العزت نے محبوب کل جہاں بنایا محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبوب کا تذکرہ ہر وقت ہوتا رہے ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے اس کی گفتگو میں اکثر اس کے اپنے بچے کی باتیں شامل ہوتی ہیں آپ جتنی دیر اس کے پاس بیٹھیں گے کسی نہ کسی بہانے اپنے بچے کا تذکرہ کرتی بھی رہے گی نبی علیہ السلاط اسلام اللہ رب العزت کے محبوب تو اللہ رب العزت کے کلام میں بھی جا بجا نبی علیہ السلاط اسلام کے بارے میں تذکرے نظر آتے ہیں لہذا آج ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی نظر میں صاحب قرآن کا مقام کیا ہے تاکہ ان کی محبت ہمارے دل میں آئے ہم جیسے ایک عام آدمی کے لیے اس عنوان پر بولنا ایک مشکل کام ہے کہنے والوں نے کہا ہزار بار بشویم دہن دمشق و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی کہ اگر میں ہزار مرتبہ اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لینا پھر بھی میرے لیے بے ادبی ہے جس ذات کی تعریفیں اللہ رب العزت نے فرمائی کوئی بندہ ان کی کیا تعریف کر سکے گا تاہم تعریف کرنے والوں کی فہرست میں نام لکھوانے کی تمنا تو ہر مومن کو ہوتی ہے آئیے قرآن مجید پہ ذرا غور کرتے جائیے کہ اس سے نبی السلاط اسلام کی کیا عظمت ہمارے سامنے کھلتی ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کو خطاب فرمایا تو ان کا نام لے کر ان کو خطاب دیا فرمایا یا آدم یا نور یا زکریہ یا ابراہیم یا موسا یا عیسیٰ یا داود یا یحیا سب انبیاء کے نام لے کر خطاب کیا لیکن جہاں بھی نبی علیہ السلاط اسلام کا تذکر آیا اللہ رب العزت نے ان کا نام لے کر تذکرہ نہیں کیا بلکہ ان کی صفات کے ذریعے سے ان کو مخاطب فرمایا جنات فرمایا یا ایوہ النبی یا ایوہر رسول یا ایوہل المزمل اے کے آراستہ بلباس پیغمبری یا ایوہل المدسر تو انداز تخاطب ہی بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی انبیاء جب بھی دنیا میں تشریف لائے تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کے دل پتھر کی طرح سخت تھے وہ مخالفت پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے انبیاء کرام پر الزام لگایا جب بھی قوم نے الزام لگایا اللہ رب العزت نے اس نبی علیہ السلام کی زبان سے ان کا جواب دلوا دیا قوم نے کہا کہ آپ تو گمراہ ہیں تو اس نبی علیہ السلام نے جواب میں کہا یا قوم لئی سبھی دولا میں گمراہ نہیں ہوں قوم نے کہا کہ آپ بے وقوف ہیں تو اس نبی علیہ السلام کی زبان سے جواب دلوایا گیا یا قوم لئی سبھی صفاہا میں بے وقوف نہیں ہوں لیکن جب نبی علیہ السلام اسلام پر قوم کے کچھ لوگوں نے الزام لگائے ایک شخص نے کہا یہ مجنون ہے تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے جواب دلوانے کی بجائے براہ راست خود جواب عطا فرمایا ارشاد فرمایا نون والقلم یسترون ما انت بنعمت ربی کا اے میرے حبیب آپ اللہ کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں محبت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب خود براہ راست عطا فرمایا جب اللہ رب العزت نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا تو گو نبی علیہ السلاط اسلام ترتیب میں سب سے آخر میں تشریف لائے مگر اللہ رب العزت نے تذکرہ کرتے ہوئے آپ کا ذکر مبارک ان سے پہلے فرمایا سنیے قرآن عظیم شان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ اور آپ سے ہم نے عہد لیا وَمِن نُوح وَإِبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى بن مَرْيَا تو باقی انبیاء کا تذکرہ بعد میں اور نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک سب سے پہلے فرمایا امد لانوں نے یہ آئے سنی وجد میں آئے کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے کیا شان عطا فرمائی کہ اگرچہ آپ دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لائے خاتم النبیین بن کر لیکن جب اللہ نے انبیاء کا ذکر فرمایا تو آپ کا تذکرہ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا آپ کی تشریف آوی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے عہد لیا وعید اللَّهُ اللہ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم لما كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن کہ اگر تم میرے حبیب کو پاؤ تو تم پر لازم ہے کہ تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا کالا آ تم فرمایا کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا سب انبیاء نے کہا کالو اقررنا کہ ہم نے اس بات کا اقرار کیا قال وانا شہدو من شاہدیا اللہ رب العزت نے انسانوں کو اتنی نعمتیں بخشی ہیں کہ جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے چنانچہ ارشاد فرمایا وہ ان نِعْمَةَ اللَّهِ نعمت اللہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے گویا ان گنت نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی مگر کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے بندوں پر احسان نہیں جتلایا میرے بندوں میں نے تمہیں آنکھیں دی میں نے تمہیں عقل کی نعمت دی میں نے تمہیں دنیا میں فلاں نعمت دی پانی دیا ہوا دی اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کا تذکرہ نہیں کیا مگر ایک نعمت ایسی تھی کہ جس نعمت کو دے کر یوں لگتا ہے کہ خود دینے والے کو مزہ آ گیا اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا فرمایا لقد من اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے محبوب کو بھیج دیا تو نبی کی تشریف آوری اللہ کی اتنی بڑی نعمت تو ہے نا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ کی تعریف فرمائی ارشاد فرمایا عظیم اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے مرتبے پہ فائز ہیں نبی علیہ صاحب اسلام پر اللہ رب العزت کا کتنا فضل تھا قرآن مجید میں اللہ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا وکان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ارشاد فرمایا وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے نبی علیہ شاطو اسلام کی برکات کا تذکرہ قرآن آنے وجید میں فرمایا ارشاد باری تعالی ہے ماں کان اللہ بہم و انت پس منظر یہ تھا کہ کافر آ کر کہتے تھے کہ ہم آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے اور اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا مگر ان پر اللہ کا عذاب نبی علیہ اسلام کی موجودگی میں نہیں آیا اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب صلی علیہ وسلم ما کان اللہ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب آپ ان میں موجود ہیں آپ کی موجودگی وجود مسعود کی برکت اتنی تھی اللہ نے کافروں سے بھی اپنے عذاب کو ٹال دیا تھا اور آج بھی جس شخص کی زندگی میں نبی علیہ السلاط اسلام کی سنتیں موجود ہوں گی جس قوم کے اندر نبی علیہ السلاط اسلام کی تعلیمات زندہ ہوں گی ان کی برکت سے اللہ اس فرد کو اور اس قوم کو اپنے عذاب سے نجات عطا فرما دے نبی علیہ سات اسلام کی عظمت دیکھیے اللہ تعالی نے قرآن وجید میں فرمایا میں رسول عطا اللہ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ رب العزت کی اطاعت کی مرتبہ دیکھیے مقام دیکھیے کہ نبی علیہ السلاط اسلام کی اطاعت کرنے کو اللہ نے فرمایا کہ گویا تم نے میری اطاعت کی ہے چنانچہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے اور ان کے کاموں کو سنوارنے والے تھے ارشاد فرمایا و تبکل وکفا بلّہ وکیلا آپ اللہ پر تبکل کیجئے آپ کے لیے اللہ ہی وکیل کافی ہے آج دنیا میں کوئی آدمی مقدمہ جیتے تو جواب دیتا ہے میرا وکیل بڑا سمجھدار تھا اور جس کا وکیل اللہ العزت بن جائے پھر تو کامیابیاں اس کے قدم چونکی ہیں اس لیے فتح مکہ کے موقع پر نبی الاسلام نے فرمایا الحمد للہ واحدہ نسر ابدا و حضم الحداب وحدہ ایک اللہ رب العزت کی تعریف فرمائی چنانچہ جو لوگ نبی علی صاحب اسلام کا مذاق اڑاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن وزیر میں تذکرہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب انا کفئی نا کل مستحز ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی طرف سے ان لوگوں سے ہم نمٹیں گے چنانچہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے ابو جہل کا انجام دیکھیے ابو لہب کا دیکھیے اتبا شہبہ کا دیکھیے ولید فلید کا دیکھیے یہ وہی لوگ تھے جو نبی علیہ الصلاط اسلام کا مذاق اڑاتے تھے بالآخر اللہ نے ان کا کیا برا انجام کر دیا پھر ایک شخص نے نبی علیہ الصلاط اسلام کو مجنون کہا اللہ رب العزت کو اتنا جلال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے بارے میں قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا بالکل یوں لگتا ہے جیسے کسی ماں کے بیٹے کو کچھ کہہ دیا جائے تو جواب میں ماں ایک لفظ نہیں کہتی شروع ہی ہو جاتی ہے اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو اتنا کچھ کہوں کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ اس نے ایسی بات کیوں کی چنانچہ جس شخص نے ایک لفظ کہا تھا مجنون اللہ تعالی نے اس شخص کو فرمایا ولا تو لاپ تسمیں کھانے والا مہین نیچ ہم مشا بن امین چگلی کا پھرنے والا منا خیر خیر کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے والا موت دن کا باد آخر کے اوپر فرمایا وہ تو کی اولاد ہے ایک لفظ کے جواب میں اللہ رب العزت نے کتنا طویل کلام فرمایا اس سے اندازہ ہے کہ نبی علیہ صاحب اسلام کے جو آدا تھے اللہ رب العزت کا ان کے اوپر کس قدر غصہ ہوتا تھا دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکر کرتے ہیں آپ کا دل دکھتا ہے آپ رنجیدہ نہ ہوئیے وسبر وما صبر کا اللہ بلّہ ولا تحزن علیہم ولا تکوفی دئی مما یم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم جو آیات کے ترجمے سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے لطف آتا ہے پڑھ کے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیارے انداز سے تسلی دی کہ دل کو سکون ملتا ہے اس لیے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اتارا گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کدالی کا لینو سب پیتا اس لیے کہ اے میرے حبیب آپ کے دل کو تسلی مل جائے چنانچہ مخالفین جو مکر و فریب کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیتے تھے سنیے قرآن و شان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یم کا نفرو کا جب آپ کے ساتھ تدبیر کی کافروں نے کہ آپ کو حب سے بے جا میں رکھیں اور یک تو یا آپ کو شہید کر دیں اور یخرجو یا آپ کو دیس نکالا دے دیں یم رونا و یم کر اللہ انہوں نے بھی تدبیر کی اللہ نے بھی تدبیر کی اللہ خیر اللہ اور اللہ سب سے بہتر ہے تدبیر کرنے والا نبی صاحب اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا واللہ اللہ یاسموں کا الناس اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت آپ کو تمام انسانوں سے محفوظ رکھیں گے جو دشمن شر کی نیت سے آپ کے قریب آنے کی کوشش کرے گا تو آپ کا پروردگار آپ کی حفاظت کرے گا فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے پیارے حبیب آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ جن کو محبت سے واسطہ پڑا وہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت محبوب کے زیر نظر رہنا اس سے بڑا انسان کے لیے اور سرور کیا ہو سکتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس بر حکم میں فعین کا بے آینا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے لیے صبر کیجیے آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگی اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام دیا کہ اللہ پر مانتی ہیں آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ آنکھوں میں بھر گئی ہیں قیامت کی چوکیاں دو چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں اور نبی علیہ السلط اسلام تو پوری زندگی اللہ رب العزت کی نظر میں رہے اس کو کہتے ہیں نگاہ یاد جسے آشنائے راز کرے وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں ناز کرے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مرتبہ عطا فرمایا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ولل آخرت خیر اللہ اور آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس سے بڑی خوشخبری کوئی نہیں ہو سکتی دنیا میں بڑے لوگوں کو عروج ملتا ہے لیکن عروج ملتے ہی ان کا دوال شروع ہو جاتا ہے مگر نبی علیہ السلام کو ایک خوشخبری ملی اے میرے پیارے حبیب جو عروج آپ کو مل رہا ہے اس عروج کا زوال کبھی بھی نہیں ہوگا ہر آنے والا وقت آپ کی عزت کو شرف کو مقام کو پہلے سے بلند تر کرتا چلا جائے گا ولل آخرت خیر اللہ کا من اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قیامت کے دن کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا یوم لا اللہ النبی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن ان کو رسوا نہیں فرمائیں گے اور جو ایمان والے ان کے ساتھ ہوں گے ان کو بھی رسوا نہیں کریں گے چنانچہ ماں لوگوں کے سامنے اپنے بچے کو کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کہتی کہ بچے کو سب کی ہو اللہ رب العزت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ان کو ایک تسلی دی گئی کہ آپ کو بھی قیامت کے دن عزتیں ملے گی اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی قیامت کے دن عزتیں ملیں گی اب یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجیے کسی ماں کے ہاتھ میں اس کے بچے کا فوٹو پاسپورٹ کے لیے چھپایا گیا اور اس ماں کو کہیں جناب ذرا اس فوٹو کو آپ چولہے میں ڈال دیں ماں انکار کرے گی اس کو کہیں فوٹو کو آگ میں ڈال دیں کہے گی کیوں اپنے بیٹے کو کیوں ڈالو تو ماں کو بیٹے سے اتنی محبت ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کی تصویر کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی اسی طرح اللہ حرب العزت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت سیرت سے اتنی محبت ہے کہ جو شخص ان کی طرح سنت کا لباس سنت کے اعمال اپنائے گا اللہ تعالی اس تصویر کو بھی قیامت کے دن جہنم کی آگ میں نہیں ڈالیں گے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے بلایا اس کو معراج کہتے ہیں اس کی مستقل تفصیلات ہیں فرمایا کہ اتنا قرب ملا ملا دنا فتح اللہ فکان قاب قوسین او ادلا اور پھر فرمایا کہ لقد رو من آیا تربرا اللہ رب العزت نے ان کو بڑی نشانیاں دکھائیں تو نبی علیہ سات اسلام کو معراج جسمانی نصیب ہوا یہ نبی علیہ اسلام کی خصوصیت کہ اللہ رب العزت نے ان کو میراج عطا فرمایا ان کو بلا کر جنت بھی دکھائی جہنم بھی دکھایا اس کی وجہ کیا تھی اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ صاحب اسلام نے قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے اور جس بندے نے پہلے مراحل کو نہ دیکھا ہوا ہو وہ دوسرے بندے کی صحیح مدد بھی نہیں کر سکتا لوگوں کو دیکھا کہ ماں باپ کو حج کروانا ہو تو ایک سال پہلے خود جا کے حج کرتے ہیں تاکہ انہیں پورے پروسیس کا پتہ چل جائے اور پھر وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے ماں باپ کو لے جاتے ہیں اور ان کو اچھی طریقے سے حج کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرا اس لیے کروایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے گلس رات کو دیکھیں گے لہذا جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت آپ کو اپنی امت کی شفاعت کرنے میں پھر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی سبحان اللہ آقا تیری میں کہ تو لاہو قلم تک پہنچا آقا تیری میں کہ تو لاہو قلم تک پہنچا میری میں کہ میں تیرے قدم تک پہنچا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات عطا فرمائے ارشاد فرمایا انا کوسل کہ بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا کی خیر کثیر عطا فرمائی اب اس خیر کثیر کے اوپر مستقل کتب علماء نے لکھی ہیں کہ خیر کثیر کی تفسیر کیا کیا ہے تو اللہ رب العزت کے انعامات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھیے یہ تو کچھ وہ باتیں تھیں جو قرآن مجید میں ذرا نمایاں انداز سے موجود تھیں تو آپ کے سامنے پیش کی گئیں ذرا آگے آئیے قرآن مجید میں نبی علیہ السلاط السلام کے جس نے مبارک کے مختلف افزا کا بھی تذکرہ فرمایا جیسے ماں کبھی بیٹے کی آنکھ کی بات کرتی ہے کبھی اس کے بولنے کی بات کرتی ہے کبھی سننے کی بات کرتی ہے اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جو آزاد تھے جسم کے ان کے بھی تذکرے قرآن میں فرمائے کیا وہ ذات ہوگی جس سے اللہ رب العزت نے اتنی محبت فرمائی آئیے ان کے ان آزا کا تذکرہ قرآن مجید میں دیکھیے جن کو اللہ نے عجیب حسنتا فرمایا کہنے والے نے کہا کہ بات میں سناوا ایک ایسے مہجبین دی جگ دے حسینہ کو لو ود کے حسین دی اللہ تعالی نے ان کے تذکرے کیا فرمائے چنانچہ قرآن مجید میں نبی علیہ السلاط اسلام کے چہرہ انور کا بھی تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا قد نرا تب تقلب تک ہی کا پچ اے میرے پیارے حبیب آپ جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے اب ذرا اس کی تفصیل سن لیجئے کہ جہاں محبت ہوتی ہے نا جی چاہتا ہے کہ اس سے بار بار رابطہ ہو بندہ رابطے کے بہانے ڈھونڈتا ہے جتنی ملاقات ہو وہ تھوڑی نظر آتی ہے چنانچہ مختلف انبیاء پر جبریل السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے کسی پر ایک درجن کسی پر چند درجن اور کسی پر چند سو مرتبہ لیکن نبی علیہ السلام اسلام کی طرف جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر چوبیس ہزار مرتبہ نادل ہوئے چوبیس ہزار مرتبہ اور جبریل اسلام کا اترنا نبی علیہ السلام کو اتنا اچھا لگتا تھا کیونکہ اللہ کی طرف سے میسج آتا تھا کہ آپ ان کے انتظار میں کئی مرتبہ آسمان کو دیکھتے تھے تو جب نبی علیہ السلام ان کے انتظار میں شوق میں آسمان کو دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے پیارے حبیب آپ آسمان کی طرف جب چہرہ فرماتے تھے ہم اس وقت آپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے تھے ہو کا ماں نبی علیہ اسلام کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ قرآن مجید میں چناتی ارشاد فرمایا بلا تم آئی نئی کا ازواجا منهم تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے کہ کافروں کو جو کو عطا کیا گیا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ آپ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیے ان کی طرف مگر آنکھوں کا تذکرہ تو کر ہی دیا گیا نا قرآن مجید میں محبت ہوتی ہے جو عزو اچھا لگتا ہے اسی کا تذکرہ کیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے اللہ رب العزت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں پسند آئی ان کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کا تذکرہ قرآن مجید میں چنانچہ فرمایا کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں ہوا ہوا ازن ہوبا ازن خیر تذکرہ فرمایا نبی علیہ السلام اسلام کے کانوں کا بھی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا بھی لسان کا لتا جالا بھی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک کا تذکرہ ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کے سینے مبارک کا تذکرہ قرآن مجید میں چنانچہ فرمایا علم نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا اچھا یہاں ذرا ایک اور نقطہ سن لیجئے کہ ایک ہوتا ہے کوئی بندہ کسی سے محبت کرے کے ساتھ رویہ کچھ اور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ بندہ خود کسی سے محبت کرے محبوب کے ساتھ رویہ کچھ اور ہوتا ہے چنانچہ اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں سالک اور مجذوب اللہ رب العزت کا بھی معاملہ ایسا آپ نے دیکھا ہوگا نا آپ کے دوستوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں آپ ان کو ایڈریس دے دیتے ہیں اچھا بھائی ذرا گھر آ کے مل لینا لیکن اگر آپ کو اپنا کوئی بہت قریبی پیارا ایسا دوست مل جائے مدتوں کے بعد ملے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں آؤ بھائی چلو میں آپ کو اپنے گھر لے کے جاتا ہوں پہلی جگہ ایڈریس بتا دیا اور دوسری جگہ ہاتھ سے پکڑ کے اس کو گھر پہنچا دیا یہ فرق ہوتا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلاط اسلام اللہ رب العزت سے ملاقات کرنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ولما جا جاسال اور جب علیہ السلام آئے ہماری ملاقات کے لیے کوہتور پر یوں تذکرہ فرمایا اور جہاں نبی علی اسلام کی ملاقات کا تذکرہ ہوا یہ نہیں کہا کہ وہ آئے فرمایا سبحان اللہ مسجد پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اس جگہ سے اس جگہ پر اپنی رحمت سے لے کر گئی گویا لے جانے کے عمل کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ فرمایا حضرت علیہ نے اللہ تعالی سے دعا مانگی ربی شراہلی صدری اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجیے وہ بھی اللہ کے نبی ہیں کلیم ہیں مگر ان کو دعا مانگنی پڑ رہی ہے اور یہاں دعا کا تذکرہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے الم نشرا اللہ کا صدرک اے میرے پیارے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں نبی علیہ السلاط اسلام کا کیا مقام ہے نبی علیہ السلاط اسلام کی پیٹھ کا تذکرہ قرآن مجید میں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اللہ ان زہرک تو نبی علیہ السلام کی کمر کا پشت کا پیٹ کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کا تذکرہ قرآن مجید میں چنانچہ کے فرمایا ان اللہ یوبا یو نکا ان یوبا یون اللہ ید اللہ فو کا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے بیت کر رہے ہیں ان لوگوں کی بیت اللہ سے ہو رہی ہے اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے ظاہر میں تو نبی علیہ السلام کا ہاتھ اوپر تھا نا مگر اندازہ لگائیے کہ یوں فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے کچھ نصیب تھے وہ لوگ جن کے ہاتھ ایسی ہستی کے ہاتھ میں چلے گئے وہ کہتے ہیں میرا دن چھپا کسی رات میں میری رات چھپی کسی ساتھ میں میری زندگی ایک راز ہے کوئی راز ہے میری ساتھ میں میں جہاں کہیں بھی بھٹک گیا وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا مجھے ٹھوکروں سے پتا چلا میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں جن کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں آ جائیں سبحان اللہ کتنے خوش نصیب وہ ہستیاں تھیں جناب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے نبی رسات اسلام کے قدموں کا تذکرہ قرآن مجید میں جناب ارشاد شاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب لا تقم ابدا آپ وہاں بالکل کھڑے نہ ہوئیے قدمی نہ رکھیے اس جگہ پر جہاں سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے نبی علیہ صاحب اسلام کے لباس کا تذکرہ قرآن مجید میں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں بس آپ کا اور آپ اپنے لباس کو پاک رکھیے لباس کا تذکرہ یعنی پہلے دیکھیے سر سے پاؤں تک تمام آزاد کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں اور پھر آپ کی ذات مبارک کو ڈھانپا تھا جس نے اس لباس کا تذکرہ بھی قرآن وزیر میں فرمایا کہ آپ اپنے لباس کو پاک رکھیے اس لیے اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا وہ کہتے ہیں شاعر نے کہا اے محبوب آپ جس لباس کو پہنتے ہیں لباس کے پہننے سے آپ کے حسن میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ جو لباس آپ پہن لیتے ہیں آپ کے پہننے کی وجہ سے لباس کے حسن میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے اللہ رب العزت نے بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا تذکرہ فرمایا چنانچہ اب لباس کے بعد اور دائرہ پھیلائیے تو آپ کا گھر مبارک اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرمایا چنانچہ فرمایا ان اندینہ من وراء الحجرات نبی علیہ السلام کے حجرات کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں دیکھیے حجرے کے بعد گھر کے بعد اس میں گھر والے ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے گھر والوں کا تذکرہ قرآن مجید میں آپ کی ازواج کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا نسا ان نبی لس من النساء اے نبی علیہ السلام کی بیویوں تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو تمہارا مرتبہ اللہ کی نظر میں بڑا بلند ہے تو ان کا بھی تذکرہ بلکہ دوسری جگہ فرمایا وہ از اور جو نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں تو آپ کی بیویوں کا تذکرہ بھی ہوا زوجہ کا تذکرہ بھی ہوا اور ان کو اللہ نے ماں کا رتبہ عطا فرما دیا پھر ان کی پاک دامنی کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا سبحان کہاضا بہتان عظیم پھر نبی علیہ السلاط اسلام کی بیٹیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایوہ النبیو کل ازواج کا و بناتی کا آپ کہہ دیجیے اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے تو دیکھو کہ اب اولاد کا تذکرہ بیٹیوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں بچوں کا تذکرہ فرمایا ما کانا محمد ابا وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی جو اللہ نے بیٹا تھا فرمایا ابراہیم علیہ السلام وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے تو ان کا بھی تذکرہ یہاں پر ہوا پھر نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا تذکرہ وہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ لیود ہی بان کو مرج تہل پیر پھر دیکھیے کہ اہل بیت کے بعد بندے کے گھر کے بعد باقی اس کا نشست و برخاست مسجد میں ہوتی ہے تو نبی علیہ الشلاط اسلام کی مسجد کا تذکرہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لمسجد السا تقوا احق و انتخو مفی وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تو مسجد کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا پھر مسجد کے جو نمازی تھے ان کا بھی تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا فرمایاب الحری پھر نبی علیہ السلام کے یاروں کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ ولدین ماہو اشب دا ول بینہم روح ما او ہوں ان کی خاص خوبیاں گنوائی کہ یہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بالکل رحیم و کریم ہیں ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن اللہ رب العزت نے آپ کے یاروں کا تذکرہ پھر دیکھیے آپ کیا مہمان آتے تھے کھانا کھاتے تھے اس کھانے کی دعوت کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا تعین تم فن جب تم لوگ کھانا کھا چکو تو تم وہاں سے اپنے گھروں کو چلے جاؤ نبی علیہ السلام کے اکربا کا تذکرہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا لاسم علیہ اجرا فی القربہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرمایا اور آپ کے متعلقین کا بھی تذکرہ فرمایا اور دیکھیے نبی علیہ السلاط اسلام کے خسائل و فضائل کا تذکرہ چنانچہ اللہ تعالی ساط فرماتے ہیں آپ کے علم کا تذکرہ فرمایا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم و علم کا معلوم تکن تعلم اور اللہ نے آپ کو وہ علم دیا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے اور دوسری جگہ فرمایا رب زدنی علما اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرمائیے تو نبی علیہ السلام کے علم کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے حسن بیان کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں چنانچہ ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ربک بل حکمتی ول مولت الحسنا اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ چنانچہ نبی اسلام کی بات میں وہ جاذبیت تھی جو سنتا تھا اس کے دل میں وہ باتیں اتر جاتی تھی اسی کو کسی شاعر نے یوں کہا توجہ فرمائیے وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی وہ جو شیریں سکھنی ہے میرے مکی مدنی تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی تیرا پھیلاؤ بہت ہے تیرا کامت ہے بلند تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی نسل در نسل تیری ذات کے مقروب ہیں ہم تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی چنانچہ نبی علیہ السلام کی نرم روئی کے بارے میں قرآن مجید میں تذکرہ اللہ تعالی شاد فرماتے ہیں بلو القلب لن ون غلیز حولک اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دل کے سخت ہوتے اور ترش شروع ہوتے یہ جو آپ کے گرد لوگ جمع ہیں یہ سب بھاگ جاتے دور ہو جاتے تو نبی سات اسلام کو اللہ نے وہ جاذبیت دی تھی وہ میگنیٹزم دیا تھا جو آتا تھا وہ پھر ہمیشہ کے لیے نبی اسلام کے قدموں کا غلام ہو جاتا تھا چنانچہ نبی علیہ السلام کے صبر کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسبر وما صبر کا اللہ بلّہ نبی علیہ صلاحت اسلام کے حیا کا تذکرہ قرآن مجید میں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی فیص تہگی اس چیز سے آپ کو ایزا تو پہنچتی ہے مگر آپ حیا فرماتے ہیں بات نہیں فرماتے چنانچہ آپ کے حیا کا تذکرہ قرآن مجید میں سعید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلاط اسلام کی مبارک آنکھوں میں وہ حیا دیکھتی تھی جو مجھے مدینہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی حیا نظر نہیں آتی تھی ایسی با حیا آنکھیں اللہ نے آپ کو فرمائی نبی علیہ السلاط اسلام کے آداب کا تذکرہ قرآن مجید میں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ تم میرے پیارے حدیف صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خیال رکھو چنانچہ فرمایا کہ لوگو الذین آمنو اے ایمان والو لا تقدمو بین ید اللہ و رسولی اللہ اور اس کے رسول سے آگے سبقت نہ لو قدم میں آگے نہ کرو کوئی کام اور فرمایا کہ بلا تجہر بالقول اور تم اپنی آوازیں ان کے سامنے بلند نہ کرو فو قوتی نبی نبی علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگو تو آپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو اگر کرے بیٹھے تو کیا ہوگا انتہ بتا تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیا جائے گا وہ ان تم لاترون اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلاط اسلام کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی اللہ ہر العزت کو ہر گل قبول نہیں ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ اسلام کے آداب کا بہت زیادہ خیال رکھیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرمایا اللہ لما لہم ایک جگہ فرمایا یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ تب تک مردات ازواج واللہ بکر رہی تو دیکھو تربیت کی جھلکیاں بھی یہاں سے نظر آتی ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام اسلام کو معافی اور درگزر کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرمایا وَعَفُ عَنْهُمْ آپ ان کو معاف کر دیجئے وسط پھر اور آپ ان کے لیے استغفار بھی فرمائیے نبی علیہ صلاحط اسلام کی ذات بابرکات میں معافی کا پہلو بہت غالب تھا چنانچہ ایک واقعہ سن لیجئے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں نبی علیہ صاحب اسلام نے جب مکہ کو فتح فرمایا ایک شخص تھے جن کا نام تھا عثمان بن طلحہ وہ بیت اللہ کے کنجی بردار تھے ان کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ عثمان چابی لاؤ چنانچہ عثمان نے چابی آپ کے حوالے کر دی نبی علیہ صاحب اسلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور اندر تشریف لے گئے اندر جا کر آپ نے اللہ تعالی کی عبادت کی چنانچہ اس وقت صحابہ کرام بھی ساتھ تھے جب آپ باہر آنے لگے تو صحابہ کرام میں سے جو بہت نمایاں شخصیتیں تھیں سینا صدیق لانو عمر لانو عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ علی رضی اللہ یہ سب حضرات قریب قریب تھے ان کے دل میں ایک توقع تھی تمنا تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کو بند تو کریں گے اور اب یہ چابی صاف ظاہر ہے کہ کسی کلمہ گو کو دیں گے کافر کو تو نہیں نہ دیں گے تو اگر کسی کلمہ گو کو ملنی ہے تو کیوں نہ یہ سعادت ہمیں مل جائے چنانچہ وہ قریب قریب تھے کہ ان میں سے کسی کا انتخاب ہو جائے اور دنیا کا دستور یہی ہوتا ہے کہ جب ان کو اتھارٹی ملتی ہے تو وہ ان کو نوازتے ہیں جو اپنے قریب ہوتے ہیں یہ دنیا کا دستور ہے چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب دروازہ بند کروا دیا آپ نے عثمان کو دوبارہ بلوایا اور عثمان سے بات فرمائی کہا عثمان یاد کرو اس وقت کو جب میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانے والا تھا اور میرا بڑا جی چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر اپنے رب کی عبادت کروں اور میں نے تم سے کہا تھا کہ عثمان بیت اللہ کا دروازہ کھول دو مگر تم نے کھولنے سے انکار کر دیا تھا اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ عثمان ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس پوزیشن پہ تم ہو اس پہ میں ہوں گا اور جس میں میں ہوں تم ہو گے عثمان دیکھو میرے اللہ نے میری بات کو سچا کر دیا آج چابی میرے ہاتھ میں ہے اور تمہارے ہاتھ خالی ہیں لیکن عثمان میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا میں یہ چابی تمہیں واپس دیتا ہوں یہ قیامت تک تمہاری نسلوں میں چلتی رہے گی نبی علیہ السلام کے حسن خلق کو دیکھ کر عثمان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان مسلمانوں معافی اور درگزر اللہ نبی علی اسلام کی خاص شان تھی چنانچہ نبی علیہ سات اسلام کے مقام تفویض کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا امری اللہ میں اپنے سب معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں نبی علیہ السلام کے جہاد کا تذکرہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما رمیتا کا رمیتا رمعی کا ولا رما نبی علیہ السلاط اسلام کا دنیا میں تشریف لانے کا مشن کیا تھا اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کہ یا ایوہن نبیو انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرا و داعین اللہ بزنی و سوا منیرا نبی علیہ سات اسلام کے حسن کا اور ہم کا تذکرہ قرآن مجید میں چنانچہ شاد فرمایا فلا اللہ کا باخی نفس کا اللہ یقون مومنی نبی علیہ السلام کی تحجد کی نماز کا تذکرہ قرآن مجید میں یا ایوہل مزمن قم اللیل الا قلیلا نصفہ امن قسمنہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا نبی علیہ السلام کے دائرہ عمل کا تذکرہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا کافتل فتل سے بشیرم و نذیرہ تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر چنانچہ جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک مصطفیٰ کی مستعفی ہے نبی اشاط اسلام کے فارغ وقت کا تذکرہ پرانے مجید میں چنانچہ ارشاد فرمایا اضا فرغ تفنصب و الا ربی کا فرغب اور جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے رب کی یاد میں لگ جائیں فارغ وقت کا بھی تذکرہ نبی علیہ السلام کی امت کا تذکرہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا امتم وسط اللہ شہدا الناس اللہ نے جو نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی اس کا تذکرہ قرآن مجید میں چنانچہ ارشاد فرمایا کا بنسری ہی وہ ذات جس نے اپنی مدد سے آپ کو مضبوط کیا نبی علیہ صاحب اسلام کا مقام دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اچاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے حبیب جن کو کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتح بیرونی یوہ اللہ تم میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کریں گے چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں لڑکپن کی عمر میں اپنے مدرسے پڑھنے جاتا تھا ایک گلی سے جب گزرتا تو ایک بڑی عورت مجھے دیکھتی اور مجھے پیار کرتی اپنے گھر بلاتی اور مجھے کچھ کھانے کو دیتی کچھ پینے کو دیتی پیار بھی کرتی اور کچھ پیسے خرچ کرنے کو دیتی اور کہتی کہ بیٹا پھر کبھی دوبارہ آنا کہنے لگے کہ میں بچہ تھا تو کچھ کچھ ایسے بعد میں بھی جاتا تھا جان جان کے وہ مہاجہ جب دیکھتی بڑا پیار کرتی کھانا کھلاتی پیار سے بٹھاتی ایک دن میرے دن میں خیال آیا تو میں نے بوڑھی عورت سے پوچھ لیا کہ اما آپ مجھے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں کھلاتی ہیں پلاتی ہیں تو بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگی بیٹا میرا بھی ایک بیٹا تھا جو شکل و صورت میں بالکل تمہارے مشابے تھا میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا جب تم میری آنکھوں کے سامنے آتے ہو تو تمہیں دیکھ کر مجھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے میں تمہیں کھلاتی ہوں تصور کرتی ہوں جیسے میں اپنے اس بیٹے کو کھلا رہی ہوں علماء نے لکھا کہ جس طرح ماں اپنے بیٹے کی مشابہت دیکھ کر اس بچے سے پیار کرتی تھی اسی طرح جو شخص سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نبی علیہ اللہۃ اسلام کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا رفتار میں گفتار میں کردار میں تمام اعمال میں جب یہ بندہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن پہنچے گا اس کو دیکھ کر اللہ رب العزت کو خوشی ہوگی قیامت کے دن کی عزت نصیب ہوگی چنانچہ نبی علیہ السلاط اسلام کی محبت کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں النبی اولا بالمؤمنین من بلین خسم کہ نبی رات اسلام مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے اپنے آپ سے بھی زیادہ یعنی ان کو اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت انہیں میرے محبوب کے ساتھ ہے اور واقعی جس بندے کے دل میں ایسی محبت نہ ہو اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا نبی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ و والده و والناس اجمعین کہنے والے نے کہا عجب چیز ہے شاہ مدینہ عجب چیز ہے عشق کے مدینہ یہی تو ہے اس کے حقیقی زینہ معمور اس عشق سے جس کا سینا اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عشق تھا فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ صلاح السلام ایک مرتبہ دعا مانگ رہے تھے تو آپ نے دعا میں یہ فرمایا اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا میرے احبا سے جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان سے جلدی ملا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سوبان رضی اللہ تعالیٰ یہ سن رہے تھے جب آپ دعا مانگ چکے تو وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلام بے نام ہیں ہم ہر وقت خدمت میں حاضر ہیں آپ کن کے بارے میں فرما رہے تھے کہ مجھے میرے چاہنے والوں سے جلدی ملا دے نبی علیہ السلام نے فرمایا صوبان تم میرے صحابی ہو اور تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے تمہاری محبت کا میں قدردان ہوں لیکن صوبان تم نے جبیل السلام کو اترتے دیکھا تم نے میرا دیدار کیا اللہ کی مدد کو اترتے دیکھا قرآن اترتے دیکھا صوبان تمہاری محبت بھی قابل قدر ہے لیکن قرب قیامت میں ایک ایسا وقت آئے گا لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا وہ فقط اپنے علماء کی محفلوں میں بیٹھتے ہوں گے اور میرے تذکرے سنیں گے اور میرے تذکرے سن کر ان کو میرے ساتھ ایسی محبت ہوگی سوبان اگر ان کے پس میں ہوتا وہ اولادوں کو بیچ دیتے اور اس کے بدلے میرے دیدار کو کر سکتے میں ان اپنے چاہنے والوں کے لیے اداس ہوں اور میں دعا کر رہا ہوں اللہ مجھے ان چاہنے والوں سے جلدی ملا دینا ڈیفینس کے رہنے والے وہ لوگ جن کے سینے نبی علیہ السلاط اسلام کی محبت سے لبرے ہیں وہ خوش نصیب ہیں اللہ کے حبیب نے ان کے لیے دعائیں مانگی ہوئی ہیں اللہ رب العزت کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلاط اسلام کی عمر مبارک کی قسم کھائی ذرا توجہ فرمائیے گا میں ذرا اپنے مضمون کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں اور جو بتانا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی السلاط اسلام کی عمر مبارک کی قسم کھائی چنانچہ فرمایا لام روکا ان لفی سکرتہم یا محل پھولوں سے زیادہ معتر زندگی پاکیزہ زندگی کامل اور مکمل زندگی چنانچہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسمیں قرآن مجید کے اندر کھائی نبی السلاط اسلام کے شہر کی قسم کھائی اللہ تعالی نے چنانچہ ارشاد فرمایا لا لاپ البلد بے حادل بهذا البلد نبی علیہ السلام کے شہر کی قسمیں اللہ نے کھائی اب ذرا محبت کا اندازہ لگائیے کہ آپ کی عمر مبارک کی بھی قسم کھائی اور جس شہر میں آپ نے اپنا قیام فرمایا اس شہر کی بھی قسم کھائی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میرے پیارے حبیب وارا فانال کا ذکر اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا اچھا ذرا اس کی تفصیل سن لیجئے چند جو ہے وہ منٹوں میں نبی علیہ السلام اسلام کا تذکرہ اذان میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ اقامت میں نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک نماز میں نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن میں تو معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے ذکر کو کتنا بلند فرمایا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں جب فجر کی اذان ہوتی ہے نا تو پہلے جو مشرق کی طرف ہمارے شہر ہیں ان میں ادانے شروع ہوتی ہیں پھر پانچ دس منٹ کے وقفے سے جو مغرب کی طرف شہر ہیں وہاں وقت ہو جاتا ہے تو ان کی ادانے پھر اور آگے اور آگے فجر کی ادانے اگر آپ دیکھیں تو آدھا پونا گھنٹہ پورے ملک میں ازانے ہوتی ہی رہتی ہیں ابھی ایک مسجد میں پھر دوسری میں پھر تیسری میں پھر چوتھی میں یوں لگتا ہے کہ فجر کی اذان آدھا گھنٹہ تو ہوتی رہتی ہے پورے ملک میں چنانچہ اگر سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے تو انڈونیشیا ملائیشیا اور ان کے جزائر جو ہیں فرض کرو وہاں پر صبح کا وقت ہوا طلوع صبح صادق ہوئی اور وہاں فجر کی انہوں نے اذان دینی شروع کر دی تو ان کو آدھا گھنٹہ لگا فجر کی اذان دینے میں جب وہاں فجر کا وقت مکمل ہو گیا تو جو ان کے آگے کے علاقے تھے قریب کے اور ملک تھے ان میں فجر کا وقت ہو گیا تو وہاں مسلمانوں نے ادانے دینی شروع کر دی پھر آگے سورج آیا تو اگلے ملکوں نے ادانے دینی شروع کر دی تو سورج جیسے جیسے چلتا گیا سہر ہوتی گئی اور لوگ ازانے دیتے گئے دیتے دیتے آپ دیکھیے کہ ہمارے پاکستان میں وقت آ گیا یہاں ادانیں شروع ہو گئیں پھر اس سے مغرب کی طرف جائیں تو ایمریٹس کے اندر ایک گھنٹے کا فرق سعودی عرب کے اندر اور آگے دو گھنٹے کا فرق پھر آگے جائیں تو اور زیادہ فرق یورپ اور ہمارا فرق دیکھیے تو پانچ گھنٹے کا فرق اور اگر ملائیشیا انڈونیشیا سے چلے تو یہ آٹھ دس گھنٹے کا فرق بن جاتا ہے تو یوں معلوم ہوا کہ ایک طرف سے اذانوں کا سلسلہ شروع ہوا ان لوگوں نے اذانیں دی پھر اگلوں کے ہاں وقت ہو گیا انہوں نے شروع کر دی پھر اگلوں نے شروع کر دی یہ سلسلہ چلتے چلتے چلتے آٹھ دس گھنٹے پوری دنیا کے مختلف ممالک میں فجر کی اذانیں ہوتی رہی جب مغرب میں ہو رہی تھی تو ادھر مشرق کے اندر زہر کا وقت ہو گیا تو انہوں نے زہر کی اذانیں شروع کر دی اب زہر کی اذان چلتی چلی گئی ابھی زہر ختم نہیں ہوئی تھی کہ اثر کا وقت ہو گیا ابھی اثر شروع ہو کے چلتی رہی تو مغرب کا وقت ہو گیا مغرب شروع ہوئی چلتی جا رہی تھی عشاء کا وقت ہو گیا عشا کی آواز پوری دنیا میں لگنے لگ گئی ابھی عشا کی اذانیں مغرب میں ہو رہی تھی کہ مشرق میں پھر فجر کی ادانے ہو رہی معلوم ہوا پوری دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جہاں مسلمان اذان میں اللہ کا نام بلند نہ کر رہے ہو اور اذان میں اللہ کے حبیب کے نام کا تذکرہ نہ کر رہے ہو ورا لک ذکرک اے میرے پیارے حبیب ہم نے آپ کے نام کو بلند فرما دیا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا نام آخری لے کر پیام آئے وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشاہد میں اذانوں میں وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے بروتے حشرمی جب نفسا نفسی کا سما ہوگا وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو اللہ نے بلند فرمایا سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب والا سو کا یوروتی کا رب کا تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا جیسے دینے والا دے اور اس کے دامن سے بڑھ جائے لینے والے کے تو وہ بس بس کرتا ہے بالکل یہی مفہوم بنتا ہے کہ والا سوف یوتی کا رب کا فتردہ اے میرے پیارے حبیب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ بس بس کریں گے چنانچہ جب یہ آئے اتری تو نبی علیہ السلام اسلام نے صحابہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے حبیب میں آپ کو راضی کروں گا اور یہ بھی بتلا دیا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا مانگنے کے اختیار دیا کہ جیسے مانگیں گے ویسے قبول کر لی جائے گی صحابی پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کو بھی اختیار ملا آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی اللہ نے اختیار دیا تو وہ صحابی پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ نے دعا مانگی نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دعا نہیں مانگی میں نے اس کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنا لیا میں اس دن دعا مانگوں گا اور اپنی امت کے ہر خطا کار کو لے کر جنت میں جاؤں گا اللہ اکبر کبھی ہمارے اکابر میں نبی علیہ السلام اسلام کی تعریف میں ایسا جامع کلام کہا ہے کہ ایک فکرے میں باپ کو مکمل کر دیا جنا کے امام ربانی ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ رب محمد است کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہیں علماء نے لکھا ایک فکرے میں حضرت نے ناک اور حمد کو اکٹھا کر دیا اللہ کی حمد بھی اسی سے ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے پروردگار اور نبی علیہ السلام کی عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ رب محمد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک شعر میں پوری بات کو سمیٹ دیا چنانچہ ذرا اس کی تمہید کے ساتھ شعر سن لیجئے فرماتے ہیں خدا در انتظار حمد مان خدا ہمارے حمد کے انتظار میں نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چشم بر راہ سنا ثنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعریفوں کے انتظار میں نہیں ہے خدا مدا آفرین مصطفیٰ بس اللہ رب العزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنے کے لیے کافی ہے محمد حامد حمد خدا بس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے کافی ہے منا جاتے اگر باید بیان کر اگر ہم نے اپنی مناجات بیان کرنی ہے بے بہتے ہم کنا آدمی تما کر تو ہم ایک شعر کے اوپر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شعر کیا ہے کہ محمد از می خا ہم خدا را اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میں اللہ کا قرب مانگتا ہوں خدایا حب مصطفیٰ را اور اے اللہ آپ سے میں مصطفیٰ کریم کی محبت مانگتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں یہ نعمت عطا فرما دے تو زندگی گزارنے کا ہمیں مزہ آ جائے چنانچہ ہمارے اکادر میں سے حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کی اس پوری بات کو عجیب انداز سے بیان فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھو تو یوں لگتا ہے کہ ذات و صفات کی آیات احوال نبوی تکوین کی آیات استدلال نبوی توجہ اللہ کی آیات خلوت نبوی تربیت خل کی آیات جلوت نبوی مہر کی آیات جمال نبوی کہر کی آیات جلال نبوی تجلیات حق کی آیات مشاہدہ نبوی ابتقائے وجہ اللہ کی آیات مراقبہ نبوی ترک دنیا کی آیات مجاہدہ نبوی اور نبی غیر کی احوال محشر کی آیات محاسب نبوی نبی غیر کی آیات فنایت نبوی اس بات حق کی آیات بقایت نبوی نعیم جنت کی آیات شوق نبوی عذاب جہنم کی آیات خوف نبی انعام کی آیات ان سے نبی انتقام کی آیات حزن نبی لہذا اگر قرآن ایک طرف کلام اللہ ہے تو دوسرے لفظوں میں سیرت رسول اللہ ہے اللہ رب العزت ہمیں اس کا مصطفیٰ کریم کی محبت عطا فرما دے اور ان کی اتباع کامل کی توفیق عطا فرما دے وہ آخر داوانا ان الحمد للہ رب العالمین ما ان تو بے مکالتی لا کن مداح مقالتی بے محمد رسک ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ ایک ہزار مرتبہ درشی پڑھنے کا معمول بنائے کتنی مرتبہ ایک ہزار مرتبہ روزانہ دروشی پڑھنے کا عمل اپنائے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے یہ آدمی اس وقت تک دنیا سے نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنے ٹھکانے کو خود نہیں دیکھ لے گا میرے خیال میں ہمارے روزانہ کے تیس کام نہیں ہوتے جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں نا روزانہ کی کبھی دو کام ہوئے کبھی چار ہوئے کبھی پانچ اور دس ہو گئے جو نئے کام ہمیں روزانہ پڑتے ہیں اللہ تعالی سو مرتبہ دروشی پڑھنے پر تیس حاجتیں پوری کرنے کی ذمہ داری لے رہے ہیں ایک بزرگ تھے ان کے منہ سے بہت خوشبو آتی تھی ان کے شاگرد حیران ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کوئی الائچی رکھتے ہیں یا کوئی اور چیز رکھتے ہیں اتنی خوشبو ایک طالب علم ان کے پیچھے پڑ گیا حضرت بتائیں آپ کے منہ سے خوشبو کس چیز کی آتی ہے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی مگر طالب علم بھی اپنی جگہ پکا رہا اڑا رہا تو اس پر ان بزرگوں نے کہا کہ دیکھو میں کثرت سے درشید پڑھنے کا عادی ہوں مجھے ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی آپ نے فرمایا کہ تم اتنی کثرت سے دروشی پڑھتے ہو لاؤ میں تمہارے ہونٹوں کو بوسا دوں جب سے نبی علیہ السلام نے بوسا دیا تب سے میرے منہ سے یہ خوشبو آتی ہے چند دروشیف ایسے ہیں کہ ان کا ثواب بہت زیادہ ہے چنانچہ ایک مختصر سا دروشیف ہے جز اللہ عنا سیدنا محمد سید اہلہ اب یہ بہت مختصر سے ہر بندہ یاد کر سکتا ہے لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ شریف پڑھ لے تو اس کا ثواب لکھنے کے لیے فرشتوں کو کئی مہینے مستقل ثواب لکھنا پڑتا ہے کئی مہینے لگ جاتے ہیں ثواب لکھنے میں تو اگر انسان توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ محبت کے ساتھ ید شریف پڑھے تو دیکھو پھر کتنی برکتیں ہوگی مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب شعر کہا فرماتے ہیں بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجے بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجیں بھیجی ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوکاتے ہم نے بھی نبی اسلام کی خدمت میں درود شریف کے ہدیے بھیجے ہیں تحفے بھیجے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بھی ادھر سے بلاوا آ جائے اللہ اس لیے کہنے والوں نے کہا غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے تو وہ یہاں وقت گزرے گا لیکن شمار ہمیں ادھر والوں میں ہی کیا جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن اثر کے بعد اسی مرتبہ اگر ایک درشی پڑھ لیا جائے سیدنا محمد وسلم تو اسی مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اسی سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں گھروں میں معمول بنانی چاہیے اثر کے وقت جمعہ کے دن گھر کی عورتیں اگر بچوں کو لے کر گھر میں پڑھنے کا معمول بنا لیں تو کتنی برکتیں گھر میں گھر میں ہو جائیں بہرحال ابھی ہم تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے مگر اس سے پہلے چند منٹ آپ حضرات بھی کچھ دروشی پڑھ لیجیے تاکہ محفل کی برکت اور زیادہ بڑھ جائے جز عنا سیدنا محمد اللہ جز سیدنا محمد عنا محمد جزم باحونا سیم مدم آہ جزم باحوناسمدم جزم باحونا سی دہم آہو اہلو جزم باحونا سی دہم آہو اہل جزا الله عنا سيدنا محمد جزد باہن جزا الله عنا سيدنا محمد الله جزا عنا سيدنا محمد جزا الله عنا سيدنا محمد جزا الله عنا سيدنا محمد الله جزا عنا سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي اللهم صل على سيدنا محمد النبي دعا مانگنے سے پہلے ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کو ہم اپنے دلوں میں ذخیرہ بنائیں گے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ظاہر کی آنکھیں بند کر لیجئے اور اپنے من کی آنکھوں کو کھول لیجئے تھوڑی دیر جتنے بھی حضرات ہیں چند منٹ کے لیے اپنے دلوں کی طرف جھانک کر دیکھیں متوجہ ہو جائیں مراقبہ کر لیجیے یہ سوچئے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ یہ بول رہا ہے ملے عشق علیہ وسلم ملے قطرہ عشق محمد دا بئی تخت دی لوڑ نہیں مل کترا عشق محمد بئی تخت شاہی لوڑ نہیں دل مست رہے وچ مستی دے بئی عقل دی لوڑ نہیں مل کترا عشق محمد دا میرے قلب سے آ دے وچ تیری یاد دا پلدا رہے میرے قلب سے آ گنگار وچ تیری یاد دا دیوا بلدا رہے ول جگ جگ قبر حشر کسے بئی روشنائی دی لوڑ نہیں نہیں را عشق محمد دا بئی تخت شاہی لوڑ نہیں دل مست رہے وچ مستی دے بئی دنائی دی لوڑ نہیں بل قطرہ عشق محمد دا کر اپنے حبیب دا عشق عطا جگ سارے تو بے نیاز چکر کر اپنے حبیب دا عشق عطا جگ سارے تو بے نیاز چکر سر جھکتا رہے در تیرے اتے در در دی دی گدائی لوڑ نہیں کترا عشق محمد دا بی تخت شاہی لوڑ نہیں دل مست رہے وچ مستی دے بھئی عقل دی لوڑ نہیں مل کترائش عشق محمد دا این عبد دا عرض قبول تھی وے دربار الہی دے اندر این عبد دا عرض قبول تھی وے دربار الہی دے اندر وچ ہووی عشق نبی کسے پی آش نائی لوڑ نہیں لولو بچ عشق نبی کسے پی آش نائی لوڑ نہیں ملکترائش محمد دا بئی تخت شاہیدی لوڑ نہیں دل مست رہے وچ مستی بچ لے عقل دنائی دی لوڑ نہیں محمد دا والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي ووسواسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم حضرت جی کے عمرہ حج اور دیگر قیمتی مضامین پر مشتمل بیانات کے اوریجنل کیسٹس اور سی ڈیز حاصل کرنے کے لیے موبائل نمبر نوٹ فرما لیجئے zero three zero four four one one one zero zero four آپ سے التماس ہے کہ اپنی قیمتی دعا میں ہمارے اس ادارے نقش بندی ریکارڈنگس کو بھی یاد رکھیں ادارہ نقشبندی ریکارڈنگس